ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ۖ ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج' ذلك بأن الله الله هو الحق وأنه وأنه يحيي الموتى على كل شيء قدير وأن وأن الساعة آتية لا ريب فيها يبعث من في القبور بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ سرکش شیطان کی ماتحتی میں جس پر قضاء الہی لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی اس کی یعنی شیطان کی رفاقت یعنی دوستی کرے وہ شیطان اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آنکھ کے عذاب کی طرف لے چلے گا لوگوں اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو تو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر خون بستہ سے پھر گوشت کے لو تھڑے سے جو صورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں اور بعض بڑھاپے کی ناکارہ عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائیں اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ زمین بنجر اور خشک ہے پھر جب کہ ہم اس پر بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق وار نباتات اگاتی ہیں یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو جلاتے ہیں اور وہ ہر ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں اور یہ کہ قیامت قطعا آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ کے متعلق بہتان بازی جو لوگ موت کے بعد کی زندگی کے منکر ہیں اور اللہ کو اس پر قادر ہی نہیں مانتے اور فرمانی الہی سے ہٹ کر نبیوں کی تابے داری کو چھوڑ کر سرکش انسانوں اور جنوں کی ماتحتی کرتے ہیں ان کی جناب باری تعالیٰ تردید فرما رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ جتنے بدعاتی اور گمراہ لوگ ہیں وہ حق سے منہ پھیر لیتے ہیں باطل کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اور گمراہ سرداروں کی ماننے لگتے ہیں ان کی رائے اور خواہش پر عمل کرنے لگتے ہیں اس لیے فرمایا کہ ان کے پاس کوئی صحیح علم نہیں ہوتا یہ جس کی مانتے ہیں وہ ازلی مردود ہے یعنی شیطان اپنی تقلید کرنے والوں کو وہ بہکاتا رہتا ہے اور آخر کار انہیں عذابوں میں پھانس دیتا ہے جو جہنم کے جلانے والے آنکھ کے ہیں یہ آیت نظر بن الحارث کے بارے میں اتری ہے اس خبیص نے کہا تھا کہ ذرا بتلاؤ تو اللہ تعالیٰ سونے کا ہے یا چاندی کا یا تانبے کا اس کے سوال سے آسمان لرز اٹھا اور اس کی کھوپڑی اڑ گئی ایک روایت میں ہے کہ ایک یہودی نے ایسا ہی سوال کیا تھا اسی وقت آسمانی کڑاکے نے اسے ہلاک کر دیا انسانی پیدائش کے مختلف ادوار مخالفین اور منکرین قیامت کے سامنے دلیل بیان کی جاتی ہے کہ اگر تمہیں دوسری بار کی زندگانی سے انکار ہے تو ہم اس کی دلیل میں تمہاری پہلی دفعہ کی پیدائش تمہیں یاد دلاتے ہیں تم اپنی اصلیت پر غور کر کے دیکھو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو جن کی نسل تم سب ہو پھر تم سب کو ذلیل حقیر پانی کے قطروں یعنی منی سے پیدا کیا جس نے پہلے خون بستہ کی شکل اختیار کی پھر گوشت کا ایک لوتھڑا بنا چالیس دن تک تو نطفہ اپنی شکل میں بڑھتا ہے پھر بحکم ربانی اس میں خون کی سرخ پھٹ کی پڑتی ہے پھر چالیس دن کے بعد وہ ایک گوشت کے ٹکڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس میں کوئی صورت و شبہ نہیں ہوتی پھر اللہ تعالیٰ اسے صورت عنایت فرماتے ہیں سر ہاتھ سینہ پیٹ رانے پاؤں اور کل اعضا بنتے ہیں کبھی اس سے پہلے ہی حمل ساقط ہو جاتا ہے کبھی اس کے بعد بچہ گر پڑتا ہے یہ تمہارے مشاہدے کی بات ہے اور کبھی ٹھہر جاتا ہے جب اس لوتھڑے پر چالیس دن گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اسے ٹھیک ٹھاک اور درست کر کے اس میں روح پھونک دیتا ہے اور جیسے اللہ کی چاہت ہو خوبصورت بدصورت مرد عورت بنا دیا جاتا ہے رزق اجل نیکی بدی اسی وقت لکھ دی جاتی ہے بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس رات تک جمع ہوتی ہے پھر چالیس دن تک خون بستہ کی صورت رہتی ہے پھر چالیس دن تک گوشت کے لوتھڑے کی پھر فرشتے کو چار چیزیں لکھ دینے کا حکم دے کر بھیجا جاتا ہے رزق عمل اجل یعنی کل مدت جینے کی اور شقی یعنی بدبخت یا خوشبخت ہونا لکھ لیا جاتا ہے پھر اس میں روح پھوکی جاتی ہے پیدا ہونے سے قبل تقدیر کا لکھا جانا تفسیر ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نطفے کے رحم میں ٹھہرتے ہی فرشتہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ یہ مخلوق ہوگا یا نہیں اگر انکار ہوا تو وہ جمتا ہی نہیں خون کی شکل میں رحم اسے خارج کر دیتا ہے اور اگر حکم ملا کہ اس کی پیدائش کی جائے گی تو فرشتہ دریافت کرتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی نیک ہوگا یا بد اجل کیا ہے اثر کیا ہے کہاں مرے گا پھر نطفے سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے اللہ پوچھا جاتا ہے رازق کون ہے کہتا ہے اللہ پھر فرشتے سے کہا جاتا ہے تو جا اور اصل کتاب میں دیکھ لے وہیں اس کا سارا حال مل جائے گا پھر وہ پیدا کیا جاتا ہے لکھی ہوئی زندگی گزارتا ہے مقدر رزق پاتا ہے مقررہ جگہ چلتا پھرتا ہے پھر موت آتی ہے اور دفن کیا جاتا ہے جہاں دفن ہونا مقدر ہے پھر عامر شعبی رحمہ اللہ نے یہی آیت تلاوت فرمائی مدغا ہونے کے بعد چوتھی پیدائش کی طرف لوٹایا جاتا ہے دی روح بنتا ہے صحیح مسلم میں ہے حدیفہ بن اسعید رضی اللہ عنہ کی مرفو روایت میں ہے کہ چالیس پینتالیس دن جب نطفے پر گزر جاتے ہیں تو فرشتہ دریافت کرتا ہے کہ یہ دوزخی ہے یا جنتی جو جواب دیا جاتا ہے لکھ لیتا ہے پھر پوچھتا ہے لڑکا ہوگا یا لڑکی جو جواب ملتا ہے لکھ لیتا ہے پھر عمل اثر رزق اور اجل لکھی جاتی ہے اور صحیفہ لپیٹ لیا جاتا ہے جس میں نہ کمی ممکن ہے نہ زیادتی پھر بچہ ہو کر دنیا میں تولد ہوتا ہے نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے کمزور ہے اور تمام اعضا وائف ہیں پھر اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں ماں باپ کو مہربان کر دیتے ہیں دن رات انہیں اس کی فکر رہتی ہے تکلیفیں اٹھا کر پرورش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو پروان چڑھاتے ہیں یہاں تک کہ عنفوان جوانی کا زمانہ آتا ہے خوبصورت تنو مند ہو جاتا ہے بعض تو جوانی میں ہی چل بستے ہیں بعض بوڑھے پھونس ہو جاتے ہیں انسان کی ضعیف العمری کہ پھر سے عقل و خرد کھو بیٹھتے ہیں اور بچوں کی طرح ضعیف ہو جاتے ہیں حافظہ فہم سب میں فطور پڑ جاتا ہے علم کے بعد بے علم ہو جاتے ہیں جیسے اللہ نے سر روم کی آیت نمبر چوپن میں فرمایا اللہ اللہ اللہ نے تمہیں کمزوری میں پیدا کیا پھر زور دیا پھر اس قوت و طاقت کے بعد ضعف اور بڑھاپا آیا جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ اللہ پورے علم والے اور کامل قدرت والے ہیں مرنے کے بعد زندہ ہونے کی ایک اور دلیل مردوں کو زندہ کر دینے کی ایک دلیل یہ بیان کر کے پھر دوسری دلیل بیان فرماتے ہیں کہ چٹیل میدان بے رویدگی کی خشک اور سخت زمین کو ہم آسمانی پانی سے لہلہاتی اور ترو تازہ کر دیتے ہیں طرح طرح کے پھول پھل میوے دانے وغیرہ کے درختوں سے سرسبز ہو جاتی ہے قسم قسم کے درخت اگ آتے ہیں اور جہاں کچھ نہ تھا وہاں سب کچھ ہو جاتا ہے مردہ زمین ایک دم زندگی کے کشادہ سانس لینے لگتی ہے جس جگہ ڈر لگتا تھا وہاں اب راحت روح اور نور عین اور سرور قل موجود ہو جاتا ہے قسم قسم کے طرح طرح کے میٹھے کھٹے خوش ذائقہ مزید رنگ و روپ والے پھل اور میووں سے لدے ہوئے خوبصورت چھوٹے بڑے درخت جھوم جھوم کر بہار کا لطف دکھانے لگتے ہیں یہی وہ مردہ زمین ہے جو کل تک خاک اڑا رہی تھی آج دل کا سرور اور آنکھوں کا نور بن کر اپنی زندگی کی جوانی کا مزدہ دے رہی ہے پھولوں کے چھوٹے چھوٹے پودے دماغ کو تبلا عطار بنا دیتے ہیں دور سے نسیم کے ہلکے ہلکے جھونکے کتنے خوشگوار معلوم ہوتے ہیں فسبحان اللہ و وب سبحان اللہ العظیم سچ ہے خالق مدبر اللہ تعالیٰ اپنی چاہت کے مطابق کرنے والے خود مختار حاکم حقیقی مالک و مولا اللہ تعالیٰ ہی ہیں وہی اللہ ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں اور اللہ کی نشانی مردہ زمین کا زندہ ہونا مخلوق کی نگاہوں کے سامنے ہے وہ ہر انقلاب پر ہر قلب ماہیت پر قادر ہے اللہ جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے جس کام کا ارادہ فرماتے ہیں کہتے ہیں ہو جا پھر ناممکن ہے کہ وہ کہتے ہی نہ ہو جائے یاد رکھو قیامت قطعاً بلا شک و شبہ آنے والی ہی ہے اور قبروں کے مردوں کو وہ اللہ قدرت والے زندہ کر کے اٹھانے والے ہیں وہ اللہ تو عدم سے وجود میں لانے پر قادر تھے اور ہیں اور ہمیشہ رہیں گے سورہ یاسین میں بھی بعض لوگوں کے اس اعتراض کا ذکر کر کے انہیں ان کی پہلی پیدائش یاد دلا کر قائل کیا گیا ہے ساتھ ہی سبز درخت سے آنکھ پیدا کرنے کی قلب ماہیت کو بھی دلیل میں پیش فرمایا گیا ہے یعنی سورہ یاسین کی آیت نمبر اٹھہتر تایت نمبر اسی اور آیتیں بھی اس بارے میں بہت سی ہیں مسند احمد نے سنن ابی داود میں لقید ابن عامر رضی اللہ عنہ جو ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ کی کنیت سے مشہور ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا ہم لوگ سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب تبارک کو تعالیٰ کو دیکھیں گے اور اللہ کی مخلوق میں اس دیکھنے کی مثال کوئی ہے رسول اللہ نے فرمایا کیا تم سب کے سب چاند کو اکساں طور پر نہیں دیکھتے ہم نے کہا ہاں فرمایا پھر اللہ تو بڑی عظمت والے ہیں پھر پوچھا ہے اللہ کے رسول مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی بھی کوئی مثال دنیا میں ہے جواب ملا کہ کیا ان جنگلوں سے تم نہیں گزرتے جو غیر آباد ویران پڑے ہوں خاک اڑ رہی ہو خشک مردہ ہو رہے ہوں پھر تم دیکھتے ہو کہ وہی ٹکڑا سبزے سے اور قسم قسم کے درختوں سے ہرا بھرا زندہ نو پید ہو جاتا ہے بارونق بن جاتا ہے اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور مخلوق میں بھی دیکھی ہوئی مثال اس کا کافی نمونہ اور ثبوت ہیں معاد بن جبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور قیامت قطعا بے شبہ اور شک آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ مردوں کو قبروں سے دوبارہ زندہ کریں گے وہ یقینی جنتی ہے